وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَحْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرِ يَحْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ اور لوگوں میں اس نے عام کر دو کہ وہ آپ کے پاس دبلی اونٹوں پر اور پیدر حج کرنے کے لیے دور دراز سے آئیں اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے آپ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچ گئے حج ادا کرنے سے پہلے حج کے ارکان واجبات اور کی سنتوں کو جان لیجیے سنتیں ہیں رکن اگر فوت ہو جائے تو حج ادا ہی نہیں ہوتا اسے اگلے سال دہرانا ہوگا اور واجبات میں سے اگر کوئی رہ جائے تو ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی اور اگر استطاعت نہ ہو تو دس روزے رکھنے ہوں گے تین ایام تشریق میں اور سات واپس جانے کے بعد اور اسی طرح سنتیں آپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہوگا اور اگر ادا نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں حج کے چار ارکان ہیں احرام کے ساتھ نیت کرنا وقوف عرفہ طواف زیارہ اور سعی اسی طرح واجبات میں سے نیت کرنا وقوف عرفا زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا وقوف مزدلفہ رمی قربانی حلق اور کسر کرنا اور طواف ودا کرنا سنتیں آپ جب حج افراد کرنے والے کے لیے ہے کہ طواف قدوم کرے اس میں رمل اور استبابی ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارے اور آٹھ تاریخ کو جو عرفہ سے پہلے والی رات ہے اس کو مینا میں گزارنا صفا اور مروہ کے لیے پہاڑیوں پر جس حد تک ہو سکے اوپر چڑھنا یہ آپ کی سنتیں ہیں حج اکبر اور حج اصغر جب کسی جمعے کو حج ہو تو عام طور سے لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے حج پر جانے سے پہلے آپ کو زیادہ راہ لینا ہے زیادہ راہ کے لیے آپ اپنے پاس ایک بیگ میں ایک سوٹ رکھ لیں گی اور سوٹ کے ساتھ ساتھ کوئی ضروری ادویات ہیں وہ بھی رکھ لیں گی مینا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ انتظام نہیں ہوتا تو آپ ایک چادر اور کچھ پنز رکھ لیں گی تاکہ آپ حکمت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کر لیں مزدلفہ میں آپ کو دری اور چادر یا آپ چٹائی کی جو ضرورت ہوگی وہ بھی رکھ لیں پانی کی بوتل ہے اور اس کے علاوہ آپ جو بھی کوئی ضروری چیزیں چھتری وغیرہ چاہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ زیادہ راہ میں تقوی کا زیادہ راہ وہ تو آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہوگا آٹھ ذلحجہ سے لے کر تیرہ ذلحجہ تک ایام حج ہیں لیکن تیرہ ذلحج کو آپ کے لیے اختیاری ہیں اگر آپ بارہ کو آنا چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ واپس آ سکتے ہیں حج پر جانے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو یکسو کر لیں کہ آپ ایک بڑے سفر کے لیے روانہ ہونے والے ہیں یہ سفر کوئی سیر و سیاحت کا سفر نہیں یہ تو درماندگی اطار اور محبت کا سفر ہے اپنے آپ کے روحانیت کے ساتھ پورے قلبی لگاؤ کے ساتھ اس سفر کو شروع کریں تاکہ یشہدو منافع لہم جو اس کے فائدے ہیں وہ سارے ثمرات آپ سمیٹ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سلحجہ کو طلوع فجر کے بعد غسل کر کر احرام کی چادریں پہنی لیکن انتظامی مشکلات کے پیش نظر اگر سات ذلحجہ کو آپ سے کہا جائے تو منتظمین کے ساتھ تعاون کرنا بھی عبادت ہی ہوگا آپ کو آٹھ ذلحجہ کو احرام کی چادریں حج کے لیے آپ اپنے مقام ہی سے پہنیں گے آپ نے احرام احرام پہننے کے کے بعد کی نیت الفاظ زبان سے لبئی کا حجہ کہتے ہوئے ادا کریں گے جو حج بدل کر رہا ہوگا وہ لبئی کا حجہ ان اور اس کا نام لے گا اگر عربی میں آپ الفاظ ادا نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں آپ اپنی زبان میں ہی ادا کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعائیا کلمات بھی ادا کیے اللہم حجت اللہ ولا میں ایسے حج کا ارادہ کرتا ہوں کہ جس میں نہ کوئی ریا اور نہ شہرت کی طلب ہو نیت کے بعد آپ تلبیہ پکاریں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ان تلبی کے الفاظ کو ادا کرتے ہی آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو خاص طور سے ہدایت کی ہیں فلا رفسا ولا فسوقا ولا فی الحج کہ دیکھو حج میں کوئی بے حیائی کی باتیں اور افعال نہ کرنا کوئی گناہ کا کام اور جھگڑے کا کام نہ کرنا جھگڑے کو اور جھگڑے کے بہت سے مواقع آپ کو ملیں گے لیکن اپنی زبان کو ایسی گرہ لگا دیجیے گا کہ کوئی جاہلیت کے لفظ اور کلمات آپ کی زبان سے نہ ادا ہوں آپ وادی منا میں پانچ نمازیں ادا کریں گے ظہر مغرب عشاء اور نو تاریخ کی فجر وہاں پر مسجد خیف واقع ہے مسجد خیف میں ستر انبیاء نے نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی وہاں قیام کیا اور نماز ادا کی آپ کے لیے بھی اگر ممکن ہو تو اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا آپ وادی مینا میں ان لوگوں کے ساتھ آٹھ تاریخ کو گزاریں گے جو تمام دنیا سے آنے والے حجاج کرام موجود ہوں گے جن کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے ہوں گے ایک ہی لباس میں ایک ہی کلمات کے ساتھ ساتھ سب کی سوچ کا محور اور مرکز بھی ایک ہی ہوگا وہ کیا کہ اللہ کو راضی کر لیں نوزل حج کا رکن اعظم ہے آپ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی کامل رضامندی رحمت اور برکتوں کے ساتھ ہمیں عرفہ میں داخل کرے آمین وا آخرانہ انہمد اللہ رب العالمین